عمرہ بنت عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں اور تمہارے اولا کا تعلق مجھ سے قائم ہو اور بریرہ کے آقاؤں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولا کا تعلق ہم سے قائم رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس امر کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو اور ولا کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگرچہ وہ سو مرتبہ کر لے اس حدیث کی روایت مالک نے یاہجہ کے واسطے سے کی وہ عمرہ سے کہ بریرہ اور انہوں نے ممبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا علی بن مدینی نے کہا یاہیا بن سعید قطان اور عبد الوہاب نے یاہجہ بن سعید سے انہوں نے عمرہ سے ایسے ہی روایت کیا اور جعفر بن اون نے یہہجہ بن سعید سے یوں نقل کیا کہ میں نے عمرہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چھپن